نازک وقت کا تقاضا ہمارے سامنے ایک بہت بڑے کام کا پروگرام ہے ہمیں پاکستان میں اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے اور یہ کام بہت بڑی جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے یہاں کے باشندوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے کس طریقے زندگی کو کس اصول اخلاق کو اور کس نظام حکومت کو پسند کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ دیکھیں گی کہ اس ملک میں ایک کشمکش برپا ہے ایک طرف وہ نام نہاد مدعان اسلام ہے جن کو صرف اسلام کا نام باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے لیکن اس کو طریق زندگی حیثیت سے انہوں نے نہ قبول کیا ہے اور نہ قبول کرنے پر تیار ہے اسلام کے نام پر جو حقوق حاصل ہو سکتے ہیں انہیں تو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جن پابندیوں کا اسلام مطالبہ کرتا ہے ان سے وہ خود بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں اور ملک کو بھی آزاد رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر کافرانہ حکومت قائم رکھنے اور کافرانہ قوانین جاری رکھنے کے ارادے رکھتے ہیں دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ سب لوگ ہیں جو اسلام کو اپنے طریقے زندگی کی حیثیت سے پسند کرتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس ملک میں اسلام کی حکومت قائم ہو اور اسلام کا قانون جاری ہو ان دونوں طاقتوں کے درمیان برپا کشمکش کے دوران جس طرح مردوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسلام نما کفر کا ساتھ دیں گے یا حقیقی اسلام کی حمایت کریں گے اسی طرح مسلمان خواتین کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنا وزن کس پڑلے میں ڈالیں گی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کشمکش میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں بہرحال بہنوں اور ماؤں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے مستقبل کے طرز عمل کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اگر وہ اسلام کو دل سے چاہتی ہے تو انہیں اس کشمکش میں اپنا پورا وزن حقیقی اسلام کے پڑھنے میں ڈالنا ہوگا